بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الصادق القوي الأمين الامین مجاہدین اسلام اور خصوصاً دینی مدارس کے بلبلو طالبان علوم نبوت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد آج دسواں روزہ ہے عشرۂ رحمت کا آخری دن ہے کل ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم اپنے اکابر کا احترام کرتے ہیں علماء کا احترام کرتے ہیں لیکن قرآن و حدیث اور شریعت کی روشنی میں ہم ان کا احترام کرنے کے قائل ہیں ہم بھیڑ چال کی طرح کہ جس طرف ہوا چلی اسی طرف کو چلے اس عقیدے اور نظریے کے قائل نہیں ہیں چنانچہ جب بات اکابر کی ہو رہی ہے بڑوں کی اور علماء کرام کی ہو رہی ہے تو ہمیں بھی یہ بات ماننی ہوگی کہ ہم اپنے اکابر کے محتاج ہیں اور اکابر کا احترام کرتے ہیں تو چلے ہم اپنے اکابر کا تعارف بھی کرتے جائیں میرے دوستوں میرے طالب علم ساتھیوں ہمارے اکابرین تو اصلا وہ پیغمبر حضرات ہیں جنہوں نے امت کو توحید کا درس دیا لیکن ان کا سلسلہ چونکہ کافی طویل ہے اس لیے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام سے شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے والد آذر سے اپنے عقیدے کی خاطر جدائی اختیار کی اور ان کو پہلے توحید کی دعوت دی لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے سلام علیہ کہا اور وہ نکل کھڑے ہوئے عقیدے کی خاطر انہوں نے اپنا گھر بار وطن اور خاندان تک چھوڑا چنانچہ اللہ تعالی نے رہتی دنیا تک ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کے اس اسوائے حسنہ کو تمام لوگوں کے لیے نمونہ قرار دیا اور ان کے اس عمل کو نمونہ قرار دیا جو کوئی بھی آج حقیقی عقیدے کا اور توحید کے اصلی عقیدے کا قائل ہو اور اس پر عامل ہو تو اسے اپنا گھر بار وطن رشتہ دار مال و متا اور بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا اور ضرورت پڑی تو اسے اپنے ملک کے حکمرانوں اور تواغیت کے خلاف بھی برسر پیکار ہونا پڑے گا حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے نمرود کے خلاف آواز بلند کی اور نمرود کے خلاف وہ میدان میں نکل کھڑے ہوئے چنانچہ نمرود نے ان کو آگ میں ڈالا ان کا قصہ آپ حضرات کو معلوم ہے یعنی یہ ہمارے اکادرین کے سلسلے کی پہلی کڑی ہے کہ وہ خود آگ میں ڈالے گئے آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا آج کر سکتی ہے پیدا ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام بھی ہمارے اکابر ہیں جن کو اللہ تعالی کی طرف سے ذبح ہونے کا حکم آیا تو انہوں نے فرمایا یا ابتی افعال ما عمر آپ کو جو حکم ہوا ہے ابو آپ اسے کیجئے اور ہمارے اکابرین میں سے جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے جن کے واقعات سیرت میں آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں میں صرف ایک واقعہ یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں مدینے میں ایک رات بہت سخت خوفناک چیخ کی آواز سنائی دی چنانچہ مدینے والے باہر نکلے کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے اور یہ کیسی آواز ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار جس پر زین بھی نہیں ہے اس آواز کی طرف سے تن تنہا جائزہ لے کر واپس آ رہے ہیں اور مدینے والوں کو فرماتے ہیں لن تراعو لن تراعو کہ تم نہیں ڈرائے جاؤ گے تم نہیں ڈرائے جاؤ گے تم نہیں ڈرائے جا سکتے تم نہیں ڈرائے جا سکتے ذرا ملاحظہ فرمائیے گا یہ وہ شخص ہے جس کی خاطر اس دنیا کو قائم کیا گیا جو رحمت للعالمین تھے وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے لوگوں کی خاطر رات کی تاریکی میں بغیر زین کے گھوڑے پر سوار ہو کر تن تنہا خطرناک جگہ کی طرف تشریف لے گئے اور حالات کا جائزہ لے کر واپس بھی آئے اور اپنی امت کو اور مدینے والوں کو تسلی بھی دے رہے ہیں کہ تم نہیں ڈرائے جا سکتے تم نہیں ڈرائے جا سکتے یہ ہمارے اکادرین ہیں جو کہ ہر وقت پہلی صف میں رہے ہیں ان کن امامی فکن امامی اگر آپ میرے امام ہیں تو آپ میرے آگے رہیں آپ اگر ہمارے لیڈر ہیں تو آپ کو تمام میدانوں میں ہمارے آگے رہنا چاہیے آپ اگر ہمارے اکابرین ہیں تو آپ کو تمام میدانوں میں ہمارے آگے آگے رہنا چاہیے ہمارے اکابرین میں سے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ہیں جن کی فداکاری کاری اور جان نثاری کے واقعات سے تاریخ بھری ہوئی ہے میں صرف یہاں پر ایک خواب ذکر کرنا چاہوں گا جسے ہمارے ایک فدائی ساتھی نے دیکھا ہے ہمارے فدائی ساتھی نے یہ خواب دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈاٹسن گاڑی چلا رہے ہیں ان کے ساتھ چاروں خلفاء تشریف فرما ہیں اور فدائی ساتھی کہتا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہوں چلتے چلتے ایک چڑھائی آتی ہے اور چڑھائی کی طرف گاڑی گاڑی چڑھ نہیں پاتی تو اس وقت میں اتر کر پتھر تلاش کرنے جاتا ہوں کوئی بڑا سا پتھر اٹھاؤں اور ٹائروں کے نیچے رکھوں جب میں اس پتھر کو اٹھا کر لے کر آیا کہ ٹائروں کے نیچے رکھوں تو کیا عجب منظر دیکھتا ہوں کہ چاروں خلافا نے اپنے سروں کو ٹائروں کے نیچے رکھا ہوا ہے میرے دوستو یہ ہمارے اکادرین ہیں جو کہ ہر وقت جب بھی حیا الجہاد کی آواز آتی تھی تلوار اور لے کر بند میدان میں نکلا کرتے تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ زرار رضی اللہ عنہ وغیرہ کو اگر ذکر کروں تو شاید کوئی یہ کہے کہ وہ تو علماء صحابہ نہیں تھے چنانچہ آپ کے سامنے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا جا رہا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی فقہ پر اور جن کے فتوا پر فقہ حنفی کی بنیاد ہے جس کی ہم اتباع کرتے ہیں اور جس مذہب کے ہم پیروکار ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً تمام ہی جنگوں میں شریک رہے ہیں اور خصوصی طور پر ان کا یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ جنگ بدر میں ابو جہل یعنی اس امت کے فرعون کا سر کاٹنے کا شرف اس عالم صحابی کو حاصل ہوا ہے جسے دنیا ابن مسعود کے نام سے جانتی ہے اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے عالم تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ السلاۃ وسلام کی موجودگی میں فتوا دیا کرتے تھے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جب بھی حیا علی الجہاد کا اعلان ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تیر و نشتر لے کر نکلے تلوار لے کر نکلے کوئی بھی کتاب اٹھا کر اور قلم کاغذ اٹھا کر نہیں نہیں نکلا کہ میں بھی قلمی جہاد کرتا ہوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو علماء صحابہ میں سے ہیں ان کے بارے میں آپ نے ہدایہ میں یہ روایت پڑھتے ہیں اظہر جان میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چھ مہینے گزارے اور وہاں پر وہ قصر کی نماز پڑھتے رہے یہ علماء صحابہ ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ تمام صحابہ جہاد کے میدانوں میں آگے آگے رہے ہیں آپ رجال حدیث کی کتابوں کو اٹھائیں تقریب التہذیب تہذیب التہذیب سیر و النبلا وغیرہ ان کتابوں کو اٹھا کر آپ دیکھیں کہ جب صحابہ کرام کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کی ترتیب یوں ہوتی ہے کہ فلان رضی اللہ عنہ شہید المشاہد کلہا مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعارف میں جو سب سے پہلے کلمات آتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ تمام جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے اور تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ان کا تعارف اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا فلان مدرسے میں انہوں نے پڑھا امتیازی حیثیت حاصل کی تدریس کی اور دنیا سے رخصت ہوئے نہیں میرے بھائیوں بلکہ ہمارے اکابر کی جو تاریخ ہے وہ اس طرح ہے کہ شہید المشاہد اللہ کہ تمام جنگوں میں شریک رہے آپ علیہ السلاۃ وسلام کے ساتھ اور بعد میں خلفاء کے ساتھ بھی شریک رہے اور ان سے چند حدیث روایت ہوئی ہیں اور ان کے شاگرد دیے ہیں اور ان کے مناقب اور فضائے لیے ہیں میرے دوستو تابعین میں آپ آئیں اپنے ائمہ کرام کا یہاں ذکر کرتے ہیں مذہب حنفی کے امام امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے عباسی خلیفہ کے خلاف انہوں نے علویوں کی مدد کی تھی اور وہ علویوں کے ساتھ جنگ کے میدان میں باقاعدہ نکلنا چاہتے تھے لیکن امانتوں کی وجہ سے وہ جنگ کے میدان میں نہیں نکل پائے اور جب بھی وہ محمد ان کیا ان کی شہادت کا سنتے تو بلک بلک کر رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے غزوت تساوی خمسین حجتن کہ علویوں کے ساتھ مل کر عباسیوں کے خلاف جنگ کرنا عباسی ظالم بادشاہوں کے خلاف جنگ کرنا یہ پچاس حج کے برابر ہے یہی وجہ ہے خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی نے آپ کو جیل میں ڈالا آپ کو کوڑے لگوائے اور حتیٰ کے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی لاش جیل سے نکلی امام مالک رحمہ اللہ امام ادار الحجرہ ان کا واقعہ بھی معلوم ہے کہ جب والی نے ان کو کسی مسئلے کے بارے میں مجبور کیا کہ آپ اپنی اس فتوے سے رجوع کریں گے تو انہوں نے انکار کیا چنانچہ والی نے ان کے کندھے کو مونڈے سے اتروا دیا اس کے بعد پھر وہ لکھنے کے قابل نہیں رہے اور امام احمد بن حنبل تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں جن کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مسئلہ خلق قرآن میں کس طرح آزمائش کے شکار رہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جو کوڑا مارا جاتا تھا اس کے بارے میں سلف نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ کوڑا کسی اونٹ کو مارا جائے تو اونٹ بھی بے ہوش ہو جائے ان کو بھرے بازار میں ننگا کر کے پیٹ پر اس طرح کے کوڑے پچاسوں سینکڑوں کے حساب سے برسائے جاتے تھے لیکن وہ کہا کرتے تھے لا یا امیر المومنین حتی تقول قال وقال الرسول تو فرمایا کرتے تھے اس مہار سے کچھ ہونا نہیں ہے جب تک آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد میرے سامنے نہ لائیں میں کبھی بھی تسلیم ہونے کا نہیں یہ ہمارے اکابر علماء ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ امام احمد بن حمل رحمہ اللہ ان حضرات کی قربانیاں عقیدے کی خاطر نظریات کی خاطر اپنے اپنے وقت کے حکمرانوں کے خلاف سینہ سفر ہو جانا یہ تاریخ میں موجود ہے اور محفوظ ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پوری زندگی انہوں نے شادی نہیں کی اور وہ ہر وقت حق لکھتے رہے حق بولتے رہے ان کی زندگی آدھی سے زیادہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے گزری جب جیل میں جاتے وہاں بھی کتاب لکھتے جیل سے نکلتے تو وہاں بھی کتاب لکھتے اور ہر کتاب ایسی آواز حق ہوتی کہ حکمرانوں کی کرسیاں اور حکمرانوں کے عرش ہل جایا کرتے تھے چنانچہ وہ ہر وقت آزمائشوں میں مبتلا رہے عز الدین بن عبد السلام رحمہ اللہ جن کو سلطان العلماء کا خطاب دیا گیا ہے چنگیز خان وغیرہ کے حملے کے خلاف انہوں نے ایک مولوی کی حیثیت سے سیف الدین قطز اور ظاہر بے ان بادشاہ اور قماندانوں کی رہبری کی رہنمائی کی اور آئین جالوت میں آ کر چنگیز خان کے لشکر نے شکست کھائی عز الدین بن عبد السلام رحمہ اللہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے اس زمانے کے خطرناک ترین دشمنوں کے خلاف لشکر میں حصہ لیا اور جہاد میں حصہ لیا اب آتے ہیں نزدیک ترین ہمارے اکادرین علماء دیوبند رحمہم اللہ کی طرف دار العلوم دیوبند کی بنیاد جس شخص نے رکھی ہے اس عظیم انسان کا نام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ہے مولانا قاسم نانتوی رحمہ اللہ کی تاریخ کو پڑھنا ہر طالب علم کے لیے میں لازمی سمجھتا ہوں چونکہ ہم اپنے اکابرین کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں اس لیے آج ہر قسم کے لوگ اپنے آپ کو اکابر کہتے ہیں یہ تہمت ہم پر لگاتے ہیں کہ ہم مجاہدین اکابر کی بات نہیں مانتے اور ان کی بے ادبی کرتے ہیں حالانکہ آپ مولانا محمد قاسم نانتوی رحمہ اللہ کی تاریخ کو پڑھیں شیخ الہند محمود حسن رحمہ اللہ کی تاریخ کو پڑھیں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کی تاریخ کو آپ پڑھیں یہ تو سب مجاہدین تھے یہ تو سب جنگجو لوگ تھے یہ تو سب اس زمانے کے القاب کے مطابق سخت ترین دہشت گرد تھے شاملی کے میدان میں قاسم نانتوی رحمہ اللہ نے جو ایک سکھ کو تلوار ماری اور وہ سکھ افقی اعتبار سے نیچے کی طرف دو ٹکڑے میں تبدیل ہوا یہ واقعہ آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں وہ ایک موٹے تازے سکھ کے اوپر حملہ آور ہوئے اور اس سکھ کو انہوں نے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور علامہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تھانہ بھون میں انہوں نے حجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے دست مبارک پر بیعت کی ان حضرات نے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے اپنے لشکر کے ساتھ کفار پر حملہ کیا لیکن ان بیچاروں کے پاس صرف کچے کارتوس والے بندوق تھے جنہیں آج بھی آپ کباڑ کی کسی دکان میں دیکھ سکتے ہیں جبکہ انگریزوں کے پاس توپ خانے تھے توپ خانہ جب آنے لگا تو رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ہم سب بیک وقت فائر کریں گے اور بیک وقت فائر کرنے سے دشمن پر حیبت بیٹھے گی چنانچہ اسی طرح کیا گیا بیک وقت جب فائر ہوا تو ظاہر سی بات ایک ہی وقت میں کئی گولیاں چلی تو دشمن کے حواس خطا ہو گئے اور دشمن پریشان ہو گیا کہ ان کے پاس یہ تو دیگر قسم اور مختلف قسم کا کوئی اسلحہ شاید آیا ہوا ہے چنانچہ وہ اپنا توپ خانہ چھوڑ کر بھاگ گئے یہ وہ شخص ہے جن کی طرف منصوب ختا رشیدیہ ہے اور جن کی طرف منصوب علماء دیوبند ہیں اور دارالعلوم دیوبند ہے شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ رویا کرتے تھے جب شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے استاذ مولانا قاسم نانتوی رحمہ اللہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اس لیے رکھی تھی کہ ہم انگریزوں کے خلاف ایک ایسی نسل تیار کریں اور کفار کے خلاف ایک ایسی نسل تیار کرے جو کہ ان کے خلاف جہاد کرے اور ان کے دانتوں کو کھٹا کرے لیکن اب ہم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور طلبہ جو یہاں پر پڑھ رہے ہیں وہ صرف علم کے حصول میں لگے ہوئے ہیں جہاد کی طرف ان کی کوئی خاص توجہ نہیں ہے یہ غم اور یہ شکوا شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کا تھا جنہوں نے ریشمی رومال تحریک چلائی اور خلافت کے احیاء کے لیے اور خلافت کو بچانے کے لیے وہ جیل میں گئے ستر سال کی عمر میں وہ مالٹا کے جیل میں رہے اپنے شاگرد شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹی میرے دوستو نزدیک ترین ہمارے جو اکابر گزرے ہیں وہ شہید اسلام مولانا مفتی نظام الدین شامزئی رحمہ اللہ ہیں مولانا مفتی عتیق الرحمان صاحب ہیں مولانا مفتی یوسف لدھیانوی صاحب ہیں اور لال مسجد والے تو پھر لال مسجد والے ہیں انہوں نے تو ہزاروں کی تعداد میں علماء و طلباء نے شہادتیں پیش کی اور جہاد پاکستان کو پوری دنیا میں روشناس کرایا میرے دوستو ہمارے اوپر یہ الزامات لگانا کہ ہم اکابرین کی توہین کرتے ہیں یا بے ادبی کرتے ہیں یہ ایک ایسا جھوٹ ہے اور ایک ایسی تہمت ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے لیکن یاد رکھیے گا ہم صرف ان اکابرین کی اتباع کرتے ہیں ان اکابرین کی قدر کرتے ہیں ان اکابرین کے احترام کرتے ہیں جو اکابرین آج ذکر کردہ مختصر تاریخ کے مطابق جہاد کے میدانوں میں بھی ہمارے اکابر رہے ہیں اور جہاد کے میدانوں میں بھی ہمارے امام رہے ہیں میرے دوستو ہمارے علماء کرام اور ہمارے اساتذہ جب تک جہاد کے میدان میں نہیں آئیں گے تو ہمارے لیے اس ذلت سے نکلنا مشکل ہوگا اور علماء کرام کو بھی اپنی عزت کو سنبھالنا مشکل ہوگا بلکہ مجھے تو خوف اس بات کا ہے کہ ایسے تکفیری فرقے اور ایسے تکفیری گروپ پیدا ہو سکتے ہیں جو کہ نعوذ باللہ علماء کو قتل کرنے لگیں گے اساتذہ کو قتل کرنے لگیں گے اور دینی مدارس کے خلاف ہوں گے اس لیے میرے دوستو ہمیں اپنی تاریخ کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہوگا اور اپنے سلف صالحین کے طریقے کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا اور جہاد کے میدان میں ہمیں نکلنا ہوگا جمہوریت اور اقتدار کی کرسیوں کی خاطر دین و عقیدے سے دور اور بیزار رہ کر اگر ہم چلیں گے اور غلط قسم کی باتوں کو شریعت کا لباس پہنائیں گے تو اس سے ہم نعوذ باللہ علماء و طلباء کا طبقہ مزید بدنام ہوگا اور مزید رسوائیوں اور بدنامیوں کا شکار ہوگا اس لیے شہری کے وقت جب کہ اللہ تعالی آسمان دنیا پر نازل ہے اس وقت میں یہ بات اپنے دل سے کہہ رہا ہوں اور انتہائی ایمانی عقیدے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا وہ مسجد نبوی کو چھوڑ کر مدینے کو چھوڑ کر جہاد کے میدان میں نکلا کرتے تھے لیکن ان میں سے کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اگر جہاد کے میدان میں چلے جائیں گے تو مدارس رک جائیں گے مساجد تباہ ہو جائیں گی اور دین کا کام ختم ہو جائے گا جو دین کو لے کر آئے تھے انہوں نے یہ بہانے نہیں بنائے تھے اور جو آج دین کو ان کے بعد سنبھالنے کے دعوے دار ہیں نعوذ باللہ وہ اس طرح کے بہانے بناتے ہیں اللہ تعالی ہمیں جہاد کو حقیقی صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علماء و طلباء کو جہاد کے میدانوں میں آنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو طلباء کرام اس وقت اس بیان کو سن رہے ہیں اور جہاد کے میدان میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور مزید طلباء کرام کے آنے آنے کے راستے کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك